كله ألا وهي القلب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتنظرون كما تنامون وتب علينا كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إن هذا جنة أبدا أو جناب أبدا أو كما قال صلى الله وعلى آله وسلم मेरे अजीजों भाइयों दोस्तों انسان اس کی عجیب اور عظیم یہ دو انجام ہوتا ہے لقد خلق نل انسان کی رقصن پکڑی بہت اعلیٰ معیار تم مردنا ہو اصل ایسا بہت غریب اور بس غریب ہے جہاں تک کہ اور بھی نیچے چلا جائے اور سے بھی آگے چل جائے اور کے پیچھے رہ چیز اور یہ دنیا میں صاف اور محنت کی جگہ میں لگا کرتا چلائی کی طرح ہم سب ہوتا ہے يذكركم ويصلحوا فيما يسبح ويطيب نہ حج کرتے نہ پانی لگتے نہ دانا زمین میں پڑا ہوتا یہ ساری محنتیں ہیں تو میرا رب آدمی کر سکتا ہے دنیا میں ایک دفعہ کیا جنت میں ہمیشہ کے لیے کرے گا فلو اور شربوں ٹھنڈی سب جتنا کھال ہوماری جتنا سال ہو گئے سبزی اور میرے مطلب جتنا کھاؤ گے پکانا جتنا پیو لے سات اور ایک دن کا کروڑوں کا ممرہ بازار میں پرائز کیا ہوتا ہے یہاں تک جب اللہ اپنا کردار کروائیں گے تو بندے اور بندیاں کہیں گے جاتا ماں پتا آپ کا پتہ ہم کے قدر نہ پہچان کرتے تو بہت عظیم خوبصورت ہمیں ایک سجدے کی ضرورت ہے جس دنیا میں کرنا تو دعا میں لگ بھگ فرمائیں گے کہ تجربہ ہوگا پرانا پرانا میں کر سکتی بہت بات بدل بدلتی ہے دنیا میں تم غلام اور میں ہوں تم آگے اور میں آپ اور جب میں تم مثبت بدل گئی ہے تم مہمان ہو میں میزبان اور مہمان سے کام نہیں کیا جاتا اب ایک کی بھی کی میں بس سب اور دنیا میں میں نے دیکھا تھا رہا بھی کرتے تھے آہیں بھی کرتے تھے چوک بھی تھے میں نے تو میں بھی دیکھا میں نے تو میں بھی دیکھا بس کوئی کام لیکن یہ دنیا اسباب کی کام کا ہونے والا کپاس کی نہیں ہے اور کپاس ہونے والے کو ان شاء اللہ کبھی کام نہیں ملے گلشن کی آبیاری کرنے والے کو ان شاء اللہ میں ہوا چمن ملے گا اور آبیاری کرنے والا دیوانہ ہے اگر وہ کی تمنا کرے وہ کانٹوں سے دامن کرنے کے لیے تیار ہے یہ کائنات اسباب کی کائنات ہے کپاس کو ہو کر آپ کافر کا ہو ہندو کا ہو مسلم کا ہو مسلم کا ہو مسبتی کا ہو اللہ کپاس سے نکالا ہے کانٹے کو ہو کر آپ مسلم کا ہو مومن کا ہو بتی کا ہو ہندو کا ہو سکھ کا ہو دلیے کا ہو کانٹا نہیں بولے گا کوئی کانٹے ہو مسلح میں شاید کیا جاتا کپاس بنا دیا جاتا ہندو بنا دیا تو اللہ اس پہ ناراض ہو گیا کہ کم وقت جو میرے قانون سے باسنا نہیں کائنات کو قانون کے چلایا ہے زمین کے کو لگی ہے محنت اور اس پہ دو محنت ایک اس کی جڑی بوٹیاں دار ہے ایک اس کی جڑی بوٹیاں طلب کرنے محنت اور ایک اس سے پسند لینے کی محنت یہ دو محنت جڑی بوٹیاں خود پیدا ہوتی ہیں وہ گانے نہیں پڑتی اور ان کا بیج ایسا تعلیم ہے پانی بڑھا دو نہیں بنانا پھر سے ڈیڑھ دو کا بہت زیادہ ہو گیا میں نے کہا تین سال کا پاس میں تلاش کروں گی بن جائے کم تو ہم نے چاول تلاش کیا چوتھے سال کا پاس کی کپاس تلاش کی تو پھر سٹ میں سے پہلے نکل کے سلام لے کے میں وہی مر گئی اور کپاس کے بیچ پر گندم کے بیچ پر کسی بھی بیچ پر پانی چڑھ جائے تو پک چل جائے گا اور گندی جڑی بوٹیوں پر جتنا مرضی پانی چڑھا دو آگ لگا دو ہل چلا دو تھوڑی دیر کے لیے چل جائے کریں اور اچھی فصل پر پانی چڑھ جائے ہل گہرا چلا جائے ہل گہرا چل جائے ختم نہیں ہو سکے ایک خاص فاصلے پر اسے دفن کرنا ہے ایک خاص ٹیمپریچر پر ایک خاص موسم میں تو پانی کی ایک خاص مقدار ان میں سے کوئی چیز آگے بھی آگے پیچھے ہوگی مٹی سے تمہاری ہے طلب تمہیں مٹی سے تمہیں مٹی سے اور مٹی اور زمین والی صفت تمہارے اندر موجود ہے کہ تمہارے اندر برائی خود جنم لے جڑی بوٹیوں کی طرح اور اچھائی کو جانا پڑے گا اچھی فصل کی اور جڑی بوٹیوں کے بیج جیسے نہیں مرتے تم مارکت کے ساتھ آسمان پر پہنچ جاؤ گے جب پہنچ جاؤ گی برائی کے بیج اندر پڑے رہتے جب ان کو موقع ملے گا رہے اور اچھی فصل کاج کرنے کے بعد اس کی رکھوالی ہے جب تک وہ کٹ پہ نہ آئے ایسے ہی اچھی سے بات کی فصل پاش کرنے کے بعد رکھوالی ہے جب تک ایمان پہ نہ ہو یہ پنچما میں نے پرانی سنتا ہے کامیابی کا مقبول بتایا ہے اور انسانی زندگی کا فلسفہ سمجھایا ہے پوری دنیا کے ہر عورت سب سے زیادہ جس مضمون میں موقع کھانے والے ہیں وہ کامیابی اور ناکام ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں میں اپنی کامیابی کو صرف دنیا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ یہ عہدہ مل جائے یہ مقصد مل جائے پیسہ مل جائے عزت مل جائے شہرت مل جائے بہت مل جائے یہ کامیابی ہے ان میں سے کوئی چیز نہیں ملی کہ ہر انسان میں آخر میں کامیابیوں کے تین ہدف بنا رکھتے ہیں عزت ہو دولت ہو شہرت ہو وہ وزیر بن کے ملے راجد بن کے ملے وائس چانسلر بن کے ملے گورنر بن کے ملے بڑا فقیر کا بن کے ملے اس میں ساری دنیا نے کو پکڑا اس مٹی کے گھر اور اس مچھر کے پاس اور اس مکڑی کے جاری اور اس ریت کے پانی کی زندگی کو اصل زندگی سمجھا ہے کہانے والے نے کہا ساتھ کہانے والے نے کہا تھا مدان پوری دیر کا ساتھ و سامان ہے مدان بنانے والے نے بتایا کل ان لوگوں نے ہر ایک پان بچ جانے والا ہے اس کے حبیب نے بتایا تھا کہ اللہ کی لین نظر میں مچھر کے پل کے برابر نہیں اس میں بہت چھوٹا تھا تھا تو میں قربان جو میرے مالک نے اس مضمون پر کتنا زور لگایا ہے پورے قرآن اور اسی مضمون پر کتنا زور لگایا ہے اور اس مضمون پر جتنی قسمیں میرے رب نے کھائی اتنی اسی مضمون پر قسمیں نہیں کھائی میرے رب کو قسم کی ضرورت ہی نہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی کھٹک بھی ہوتی درجے کھٹک اس عدمہ درجے کی کھٹک بھی اس میں ہوتی پھر وہ من ہنستا ہو بلّہ اللہ پیلا اللہ سے سچا کوئی ہو سکتا ہے قدرت قسم کیوں اٹھاتا ہے ہمارے لیبر کا ہے کیونکہ ہم جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو اس بات کو سچ تسلیم کر لیتی چاہے وہ جھوٹی کم اور شرعی عدالت میں اگر کسی کے پاس گواہ نہیں ہے اور وہ قسم اٹھا جاتا ہے اور قسم جھوٹی ہے تو عدالت اس کو سچا ثابت کرے گی اور اس کا معاملہ اندر کے وقت کیا جائے گا تو قسم کھل جاتی ہے بعد میں حسن پیدا کرنے کے کہیں انہوں نے چرچا سچا اب کہنے والا سچا ہو اور کہے اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بہت سم ہوئی ضروری ہوں اور ادھر پر قسم اور اپنی کسم ان کا آپس میں وہ کرنی چاہیے کچھ خالی اس کو اور سننے والے کو اس کا پتا ہو کہ یہ سچا ہے یہ ہمارے ماحول کی بات ہے اب میں اس کو قرآن میں نہیں کرتا میرے رب میں قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں بات میں وزن پیدا کرنے میں تو جہاں جو میں نے سورت پڑی کے خطبے میں جہاں یہ واحد جگہ ہے جہاں اللہ نے تک دس جمع کی گیارہ قسمیں میں گیارہ گیارہ گیارہ قسمیں اٹھائی ہیں اور بتایا گیا ہے گیارہ قسمیں اٹھانے کے بعد کامیاب ہونا ہے ناکام ہو یہ اس وقت گیارہ قسم ہے رب کی بات قسم کے بغیر سچ ایک قسم ہو جائے تو زمین آسمان سے بڑا ہو میرے میری نقل پر پڑا ہے ارے وہ پٹھی گیارہ قسم اٹھا رہا ہے وہ شمسی وہ بہا وہ ہماری ادا ادا وہ نہاری ادا چل رہا وہ لئی ادا جگ رہا وہ سماجی وہاں بنا وہی کے اٹھانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا ہے یا میرا حب نے جوش کے ساتھ اپنے بندوں کو اپنی بندیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کامیاب کام ہے اپنا کام کون میرے بندو پشم سے وقوع مجھے سورج کی قسم اس کی روشنی بلحم مجھے چاند کی قسم مجھے زمین کی قسم وہاں تھا اور زمین کے بچھانے والے رب کی قسم اللہ اپنی قسم اٹھا رہا ہے وہ نفس مجھے تیری جان کی قسم وما سوا اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم کچھ تو سن کے میں کیا کہہ رہا ہوں کچھ تو کان میری طرف لگا کے میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن جو کان گانے پہ ڈر چکے ہیں یہی ہے اسی صاحب کو آپ کو خراب پڑا ہے انسانیت کا نہیں پڑا ہے یونس صاحب آپ کو جانوروں کی بیماریاں پڑھا رہے انسانیت کا نہیں پڑھا ہے میڈیکل کالج والے اناٹمی پڑھا رہے ہیں انسانیت کا نہیں پڑھا ہے تجارت سکھانے والے پیسہ کمانا سیکھا رہے ہیں انسان بنانے والا کہاں ہے ادارہ کس جگہ ہے پینسٹھ سال میں کون سا ادارہ ہے جہاں انسان بنانا سکھایا جاتا ہو نبی دنیا میں انسان صاف کرتا رہتے ہیں انسان ڈر بنتا رہتے ہیں وہ نہ تاجر ہوتے ہیں نہ زمیندار ہوتے ہیں نہ بادشاہ ہوتے ہیں وہ صنعت کار ہوتے ہیں ان کا ایک کام ہے کہ انسان کو انسان بننا کائنات کا مشکل ترین کام ہے کہ یہ انسان انسان بنے یہ انسان انسان ہوگا اگر ٹوبل ٹھیک چلیں گے صرف انسانی سے بڑا ہو جائے اب پر کا بن جائے جس ملک میں ڈاکٹر مریض کو کسٹمر سمجھے اور وکیل مظلوم کو کہاں سمجھے اور اسکول کا ٹیچر کہے میرے گھر آپ کے ٹیوشن پڑھو سکون نہیں پڑھاؤں گا تو جس دیش کا جج اپنے قلم کی قیمت لگا جس دیش کے بچے ڈمرو باندھ کے سیٹ سے نہیں آتے اور دیکھنے والے سب کلمہ گو ہو نچانے والے بھی کلمہ وہ ہو بادشاہوں کا سیاستدانوں کا کیا پیڑا کرنا کسی بھی قوم کی ہلاکت دس ہزار سال کی تعلیم میں بھوک کی وجہ سے نہیں ہوئی جب بھی قومیں ہلاک ہوئیں اخلاق کی پستی کی وجہ سے ہلاک میرے رب کی قسم بڑی طاقتور قوموں کو اللہ نے بخار دیا پچھاڑ دیا اڑا دیا جلا دیا بہار دیا بہا دیا اور اس کے پیچھے صرف ایک بات تھی جو میرے پاکستان میں ہے اخلاقی بستی اخلاقی بستی اخلاقی بستی رنگ کبھی پھر مزاج مر الذي لم يخلق مثلها في البلاد فقوم الذين جابوا الصخر بالوار وفرعون بالحجار الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الخطاب فخف عليهم ربهم صوم جابوا الصخر بالوار وفرعون بالحجار الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الخطاب فخف عليهم ربهم صوم عطاهم لكن ربك لكن رب صار وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح فكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم قاضية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون القرآن في الكفار مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون القرآن غار صفاتك يراها فكأي من قرية عتبت عن ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فطاقت قبال أمرها فكان عاقبة أمرها خسرا حد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا ये सारी आयात मैंने दर्शन किया खुदा सा قوموں کو اس وقت پکڑا جب وہ عروج کی چوٹ میں تھا جب کرون کہتا تھا خدا انا ربکم کو جب قوم آگ کہتی تھی من اشد زمین خدا کوئی ہم سے بڑا طاقت پر ہے اے روح تو ہم اس کی مان لیتے ہم سے بڑا ہے ہی نہیں تو کس کی مان کس کی مان لیتے اور قوم سمود کو کب پکڑا اور سمود الدین سنا پر عالم کو روشن کر دیا تھا چمکا دیا تھا پہاڑوں میں سراخ کر کے شہر آباد کر دیے تھے یہ میرے رنگ کہانی ہے بتائی ہوئی قرآن میں نے پکڑا کیسے پکڑا کیسے پکڑا کیوں پکڑا کیوں پکڑا کہتا ہے اللہ دین بہت کر کے ہوا او رکھ ستخت کروں بدلا کرونا خود پا کر گئے پھر کے اوپر کا بہت تیرہ اپنے آزاد کا پورا ہوتا ہے رجا ایسے ہی کیا کرتا ہے ایک مدت سے جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ ہے انسانیت ساز محنت سے ہٹ کر نفرتوں سے ہٹ کر قوموں تک نفرتیں پہنچی ہوئی ہیں تو میرا رب میرا گیارہ کس میں اٹھا کر فرماتا ہے سبھی کا مضمون کو ایک آٹھ سو تک آگے جا رہا ہوں ایک آٹھ سو تک آگے جا رہا ہوں پھر اس کو بعد میں کرتا ہوں اب میں دوبارہ کرتا ہوں میرے بندو مجھے سورج کی پسند اس کی روشنی کی پسند مجھے چاند کی پسند مجھے دن کی پسند مجھے رات کی پسند مجھے آسمان کی پسند اس کے رب کی قسم مجھے زمین کی قسم اس کے رب کی قسم مجھے تمہاری جان کی قسم تمہاری جان کے بنانے والے رب کی قسم وہ میں کیا قسمیں اٹھا کے یہ کہہ رہا ہوں قد اخلا امن کہا وہ قد خب امن کہا جس نے اپنا دستیا کیا اور اپنے اخلاق بنائے اپنا کردار بنایا وہ کامیاب ہے اور جو بد اخلاق ہوا بد کردار ہوا وہ ناکام اور برباد ہے اس پر دس جمع گیارہ قسم کہ میرے رب کی نظر سے کیسے تاریخی آئے گی اور کیسے اخلاق کے جنازے اٹھیں گے اور کیسے انسان نوحہ کرے گی اور کیسے انسانوں کی شکل میں مردہ لا ہوں گے مردہ مردار کی جگہ زمین ہے باہر رکھیں گے تو خود پھیلے گا میرا وادہ کی کے تعلق سے میرا بازار جھوٹ اور خیانت کی عدالت سے ہو رہا ہے میرا بازار آر پھول کی کمی کی عدالت سے ہے میرا بازار فراڈ اور اور ملاوٹ کی عدالت سے بھرا پڑا ہے میری عدالتیں ظلم و ستم سے بھری پڑی ہیں میرے دفاتر رشوت اور حق تک سے بھرے پڑے ہیں میرے عوام ظلم ستم میں امیر غریب مالدار فقیر سب برابر ہیں اس دیش میں روزانہ سینکڑوں جھوٹے مقدمے دائر کیے جائیں اور سینکڑوں نہیں ہزاروں ہزاروں جھوٹی ایف آئی آر درج کرائی جائیں درج کرانے والے بتا رہے ہیں ہے تو وہ محرم کر دس ہزار جگہ پا دینا وہ دس ہزار لے کر ایک وہاں کو تین سو دو میں ڈال سکتا ہے ایک کہانی نہیں ہے ایک نہیں ہے صرف حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے جب تک لوگ اپنے چہرے نہیں بدلیں گے اپنے محلہ جو ہلو میں جو ہل ہوئے سے کیسے رب کی نظر ہم پر پڑے جب چاروں طرف ساری سیرت میں سے تین باتیں میں نے نکالی ہیں قوموں کی سوال تین باتیں ساری سیبت کو زندگی نے پڑھی یا قرآن پڑھا ہے تین چیزیں ہیں جو قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں اور تین چیزیں ہیں جو قوموں کو ہماری اثر کرنے پہ اور آسمانوں کو چھونے پر پہنچا دیتی ہیں تین چیزیں جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں ٹھوکا فراڈ قیامت ایک چیز کے نام ہے جس قوم میں یہ تین برائیاں ہوں گی ان کے لیے زندگی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی مقدر ہے اور ایسے ہی حق اور سچ ہے جیسے آپ مجھے دیکھ کر میں آپ کو دیکھتا ہوں جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں دھوکا ہوگا اس قوم کا یہ جدت اللہ کی طرف سے مقدر ہے مقدر ہے مقدر ہے مسجدوں کی آبادی سے یہ جلت نہیں کرے گی قرآن کے ختم کرانے سے سیرت النبی کے جب سے کروانے سے حج عمروں سے یہ نبوست نہیں بن سکتی جس قوم میں عدل ہوگا سچ ہوگا جانت ہوگی اس قوم کو پوری قریب کر نہیں سکتا انہیں عزت کا ملنا ایسے ہی سچ اور حق ہے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اتنا ہی حق اور سچ ہے ظلم تباہی کا حق ہے جھوٹ تباہی لاتا ہے ہے ادل ہے سچائی عزتوں کو جاتی ہے اچانک بلندیوں کا سفر طے کرواتی ہے بتاؤ میں کہاں سے لاؤں دار تاجر میں کہاں سے لاؤں عدل والا جج اور عدل والے وکیل میں کہاں سے لاؤں سچ بولنے والا معاشرہ جہاں مائیں بچوں کو جھوٹ بول بول کے بتا رہے ہیں چھوٹے بچوں کو جھوٹ ہو گیا ماں باپ اسکول میں عمر تھوڑی تو وقت تھوڑے عمر تھوڑی دکھوائی تن کرے دن کے بچے کو جھوٹ پہ اٹھایا اخلا من من کرتا جس نے اپنے اخلاق بنائے ایمان بنایا جس نے اخلاق برباد کیے ایمان برباد کیا اس پر گیارہ قسمیں میں میرے نے اٹھائی ہیں پورا کے دیکھو اتنی قسمیں کسی مضمون پہ نہیں इस छोटी सी सूरत अलिमा كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ختم پندرہ بیس سیکنڈ کی صورت ہے لیکن یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور میرے مجھے بابا اور علی وسلم کا فرمان ہے کہ اس صورت کو ایک دفعہ جو پڑھ لے پوری سردی اپنے خزانوں سمے اللہ کے نام سے سجدہ کرنے کے برابر اس کا نظر نہیں جاتا ایک دفعہ دینا پڑ لے لو ساری دنیا اللہ کے نام سے صدقہ کرنے کا حجب فضا نہ اللہ کی رہا ہے کہ اس نے غرور کو سوال عزت کا سارا بنا دیا سارا خدا سا دیا سارا سارا ساری سر سلجھا دی سلو کھو کے رکھ دیا کہ پھٹتے ہوئے انسانوں باہر نہیں اندر سے کامیابی اندر ہے باہر نہیں عزت اندر ہے باہر نہیں محبت اندر ہے باہر نہیں سکون اندر ہے باہر نہیں بلندیاں اندر ہیں باہر نہیں عروج اندر ہے باہر نہیں سوار ہے باہر نہیں پکتی اندر ہے باہر نہیں شرکت اندر ہے باہر نہیں تباہی اندر ہے باہر نہیں دل کون جاؤ جانے ہو پیچھے بیڑے پیچھے جھیڑے پیچھے رنج مہان ہو اس کو میرے نے کہا ہے تجھے کیوں فکر ہے اے گل سلے سنچا تو بل بل کی تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے سنچا تو بل بل کی اپنے پیر ہم کے چاپ کو پہلے رکھو کر اور اس کو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے وکیل ان سے تم اپدا تب سے روم وکیل ان سے تم اپدا تب سے روم وکیل ان سے تم اپدا تب سے روم اندر دیکھو اندر دیکھو اندر دیکھو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں ایک سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو دوسری سے اپنے دیکھو شیطان نے الٹا کر دیا دونوں پائے ادھر ہو رہے ہیں خوبیوں میں بھی کمیاں ڈھونڈتے ہیں اچھائیوں میں بھی برائیاں ڈھونڈتے ہیں اور اپنی برائیوں میں بھی اچھائیاں تلاش کرتے ہیں ایک آدمی کے میرے کو سیٹ دیکھا دن دھنیہ مند ہیں کہ کس قدر حماقت ہے کل میرے کو ایڈ بیٹھا اس قدر جہادت چلو کوئی ان پڑھ اور قدر نہیں ہے میرے اندر کوئی ایڈ بیٹھا ہو بدل نہیں بدل ہم سکتا ہاں بدخواب ہم نے رکھو ڈاکٹر بنو انجینئر بنو سائنٹسٹ بنو ساجر بنو سکسدان بنو وکیل بنو جج بنو یا ماں بنو یو ڈاکٹر بنے جو مرضی بنے اپنے آپ پر محنت کرو ایک معاشرے انحطاط اس لیے ہے کہ ذات پہ محنت کرو ماں والدین بچوں پہ محنت کر رہے ہیں کپڑے کا خیال روٹی کا خیال جوتے کا خیال اسکول جانا اسکول چلے آنا ٹیوشن پڑھانا انسان بنتا ہے کہ نہیں بن رہا ٹیچر آتا ہے لیکچر دے کر چلا جاتا ہے اس کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے بچوں کے اخلاق بھی بنانے ہیں ان کو انسانیت کی معراج تک پہنچانا ہے تو مجھے تنخواہ ملتی ہے آگے بچے بچتا میں بنا ہی ہوں اب پیچھے میں آتا ہوں بیچ میں میں نے ایک جملہ چھوڑا ہم یہ جملہ میں نے چھوڑ دیا الحمہ رہا تقواہا اس کا تعلق اس تمہید کا جو میں نے پہلے بیان آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اور ان میں ایک خاصیت ہے کہ جڑی بوٹیاں گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور فصل کو دینا پڑتا ہے ایسے ہی انسان مٹی سے بنا ہے اس میں گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور فصل کو دینا پڑتا ہے اب تعالیٰ فرما رہے ہیں بتائی میرے بندے میری بندی میں نے تیرے اندر برائی کو اور اچھائی کو دونوں نظام کام اندر چلا دیا برائی کر اچھائی کر میں نے دو نظام میرے اندر چلائے برائی کر اچھائی کر بھی ہو سکتا تھا تیرے اندر اچھائی کا نظام بھی چلایا برائی کا نظام بھی چلایا یہ زبان جھوٹ بولے تو لکنت نہیں آئے گی سچ بولے تو لکنت نہیں آئے گی یہ دانت حرام لکما بھی چبا لیں گے اور خزانے بھی چبا لیں گے اس سے جادی بھی نکل سکتی ہے اس سے شوق بھی نکل سکتی ہے ان آنکھوں کو بے بھی کیا جا سکتا ہے چھپایا بھی جا سکتا ہے ان کاموں میں موسیقی کو بھی ڈالا جا سکتا ہے قرآن کو بھی ڈالا جا سکتا ہے یہ قدم تھیٹر کی طرف بھی چل سکتے ہیں مسجد کی طرف بھی چل سکتے ہیں یہ آپ صحیح بھی لکھ سکتا ہے غلط بھی لکھ سکتا ہے صحیح بھی توڑ سکتا ہے اور غلط بھی توڑ سکتا ہے قلم کے فیصلے غلط بھی لکھے جا سکتے ہیں صحیح بھی لکھے جا سکتے ہیں اپنی قوت کا ناجائز استعمال بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے عدم بھی کر سکتا ہے ظلم بھی کر سکتا ہے نکاح بھی کر سکتا ہے بدکاری بھی کر سکتا ہے شراب بھی پی سکتا ہے شربت بھی پی سکتا ہے سارے اللہ فجورها وتقواها اس اس کا کا ہوتا الحمہ کی بجائے برائی ذکر پہلے ہے اچھائی کا ذکر بعد میں ہے اس میں میرے مالک نے یہ قانون سمجھایا ہے کہ میرے بندو میری تمہارے اندر برائی اپنے آپ اٹھے اپنے آپ گندی بندیوں کی طرح اپنے آپ اٹھے گی ساری زندگی سمرے کرنا پڑے گا ساری زندگی بوڑی کرنی پڑے گی ساری زندگی ان کے پیچھے پھرنا پڑے گا چھکنا پڑے گا پھر جا کے فصل نہیں ملے گی پھر جا کے تقوی کی فصل سچائی کی فصل دھیانت کی فصل عبادت کی فصل محبت کی فصل سہج کی فصل دباغ کی فصل علم کی فصل محبت کی فصل ثقافت کی فصل شجاعت کی فصل راتوں کو اٹھنے ہونے کی فصل در گزر معاف کرنے کی فصل ایمان کی فصل سبل کی فصل یہ اندر میں جنت کے شوق جہنم کے خوف اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت لوگوں کی خدمت لوگوں کے سامنے چھپنا دردر کرنا غصے کو پینا موت کر جانا آنکھیں پالینا رق بند کر لینا مصیبت سے بچنا برائی سے بچنا یہ سب خوبصورت چمن ہے جو اجڑا ہوا ہے کبھی بڑا آباد چمن میں دم پر جسم چلے گل با کے جمن تھا ہزاروں گل بنے کی باپ میں ایک شور کا گل تھا بڑی جب ہم نظر سی نہ تھا جس بار کس بار بتاتا تھا بتا رو منچا یہاں گل تھا بس بہار گئی گئی میں ہم نے بولی تھی دیکھتے دیکھتے پتھرا گئی پتہ نہیں باہر دیکھنا نصیب میں ہے یا نہیں ہے لیکن اگر جب ہیں جمع کی یا میں مجھے خزاں وہ سانتا ہمیں مہنگا کی بات سنانی ہے بتانی ہے دروازوں پہ دستک دینی ہے کاموں پہ فرضوں پر دستک دینی ہے دل پر لگی زنجیروں کو کٹ پٹانا ہے پتہ نہیں کب میرے مولا کی رحمت متوجہ ہو اور جب وہ باقی کا فیصلہ فرمائے گا پھر ہوا کرے گی تو سے کھانے والے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے وہ بھی کرنا پڑنے والے بن گئے تھے جب میرے اللہ کو سب کی محنت کو نے قبول فرمایا تو ایک محنت ہے جس سے سے خواب جنم لیتی ہیں اور قرآن مجید کی کوئی محنت نہیں اندھیرے کی کوئی فزکس کوئی نہیں ہے اندھیرے کی کوئی فزکس کوئی نہیں ہے روشنی کی فزکس ہے اندھیرا روشنی کے نام ہونے کا نام اندھیرا ہے اندھیرے کی جاتی فزکس کے جس کی کوئی نہیں ہے روشنی کا نام ہونا ہے جب صفات کی محنت چھپ جاتی ہے تو گندی جھاڑیاں خود کو خود جنم لیتی ہیں اصد بھی آئے گا قبط بھی آئے گا عدالت بھی آئے گی رشوت بھی آئے گی ظلم بھی آئے گا اور فحاشی بھی آئے گی میوزک بھی آئے گا پتکرداری بھی آئے گی کردار خوشی بھی آئے گی تو مدد بھی آئے گی کھوٹ بھی ہوگا ظلم بھی ہوگا ماں باپ کی نا فرمانی بھی ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ کوبل بھی ہوگا مسجد اندر کا واریت کا مرکز بھی بنے گی شراب بھی ہوگی جوا بھی ہوگا سب کچھ ہوگا تب جب اندھیرا اٹھا جائے گا جب روز روشنی بن جاتے تو اندھیرا جب دلوں پر روشنی نہیں پڑتی اللہ کے نور کی نبی کے نور کی قرآن کے نور کی یہ تین نور جب تک دل پر نہ پڑے پھر روشن نہیں ہوتے اور یہ روشنیاں خود جلانی پڑتی ہیں اور ان کے ہر گاڑی پر آپ اپنی گاڑی کو اس کے پیچھے نہیں لگا سکتے اپنی روشنیاں خود چلاؤ اپنی راہوں کو طے کرو تو منظر تک پہنچو اور اس رات کی لو میں تمہیں نہیں چلایا جائے گا نہ تم چل سکو گے یہی اس دنیا کا دستور ہے قانون ہے سات کی ہوگی کب ہوگی چھ سات سال کا جب میں ہوا تو میرے والدین نے کہنا شروع کیا ادھر میں ڈاکٹر بنا ادھر تین ڈاکٹر بنا اگر تین ڈاکٹر بنا ایک ہی سبق کام میں پڑھتے پڑھتے پڑھتے میری منزل صرف ڈاکٹر بننا ہے میری منزل اور میں یہ سمجھتا تھا میں دنیا میں اس کی آیا تو میں ڈاکٹر بننا ہے چھ سات سال کی عمر میں میری کمپنی پر پیدا پورنا جو لکھا گیا وہ سب تم نے ڈاکٹر بننا ہے آج کوئی ماں باپ یہ کہیں بیٹے تم نے اچھا انسان بننا ہے تم نے اچھی بیٹی بننا ہے تم نے اچھا بیٹا بننا ہے تم نے اچھی عورت بننا ہے تم نے اچھا مرد بننا ہے یہ سبق ماں باپ اور اس یہ دو معاشرے کے دو سکون ہیں جن سے یہ غفلت ہوئی ہے انہیں میں سے نکل کر تو پہنچے کوئی تخت پر کوئی اسمبلی میں کوئی بازار میں کوئی کھیت میں کوئی دفتر میں یہیں سے ہو کر تو گئے ہیں جہاں سے کانٹے لے کر گئے تھے کانٹے ہی کام کرتے ہیں جہاں سے پھول لے کر گئے تھے تو پھول مہکتے قرآن میں عبادات ایمانیات بڑے مختصر انداز میں بیان ہیں اخلاق معاملات معاشرت یوں کرتے جانا میں صرف ایک جگہ سے آپ کو پڑھ کر ہوں ایک جگہ اللہ اپنے بارے میں کہنا چاہتا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میری ذات میں کسی کو شریف نہ کراؤ میں زندہ کون دائن القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم जब मैं ऐसा الله तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा रब तुम्हारा मालिक तुम्हारा मालिक शाहत से ज्यादा करीब तुम्हारी سننے والا بڑکوں میں اٹھنے والی فریادیں سننے والا خیالات میں بلند ہونے والے نوہے اور شکل سننے والا عرب اجم انگریز تاجے گورے نیلے پیڑے چھوٹے بڑے گونگے پوہے زبان سب کی بج وقت سننے والا چھ ہزار دس زبانیں اس وقت دنیا میں بولی جا رہی ہر آدمی اپنے اپنی زبان میں بول رہا ہے سب کی یکساں سننے والا سب کا چاہا سب کو دینے والا اور اس کے خزانوں میں ایک کترے کے برابر کمی نہ آئے جب میں ایسا اللہ ہوں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں سونے سے پاس ہے انگن سے پاس ہے ختم سے پاک ہے خزانوں کے قریب ہونے سے پاس ہے موت سے پاک ہے موت سے پاک ہے جگہ سے پاک ہے زمانے سے بات ہے شکل اور صورت سے بات ہے رنگ اور روح سے بات ہے طرح مغرب سے بات ہے شمال جنوب سے بات ہے موسم کی قید نہیں موسم کی قید نہیں ماؤ کی مستقبل کے بندھن میں نہیں ہے سورج کا پابند نہیں ہے سامان مکان کا پابند نہیں ہے کسی کا موقع نہیں کی ضرورت نہیں وہ سب کی ضرورت ہے اس کے بغیر کوئی فرض بنا کر دیکھا تھا اس کے بغیر کوئی آسمان اٹھا کر دیکھا تھا اس کے بغیر کوئی سورج کو جگہ دیکھا تھا کوئی بہتا کے دیکھا تھا اس سے بغیر انسان کو کے دیکھا تھا اس کے کے بغیر تہوار اندھیرے لاتا اس کے بغیر دن کے اس بغیر کوئی موسم بدلتا اس کے بغیر کوئی بارشیں بڑھتا تھا اس کے بغیر کوئی جانے تھا اس کے بغیر کوئی بندوں کو نکالتا اس کے بغیر کوئی پاس ڈال کے دکھائے اس کے بغیر کوئی چھو منا کے دکھائے اس کے بغیر کوئی دوسرے پر انسان بنا کے دکھائے مغل ہوگا خوشی آسان دیا جاتا ہے جدر اندر جا ہے جدر اندر جا ہے آگے جنوب دوست مدرتیں پہاڑ زمین میدان سمندر ندی چوپائے چوپائے تیرنے والے توڑنے والے دیکھنے والے دسنے والے پھونکنے والے والے سنگار والے والے پکار پکار ہیں ہیں دل ہوگا کتنے نادان جو اللہ کو کو چھوڑ مخلوق پکارتے ہیں کتنے ناکام ہیں جو اللہ کو نہیں بلاتے مخلوق کو بلاتے ہیں او میرے عزیزو مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارو سجا اللہ آہلا ارے بندو میرے سوا کسی کو نہ پکارنا میرے سوا کسی کو نہ پکارنا تم ایک دفعہ کہو جاؤں گا وہ ستر دفعہ کہتا ہے بڑی سب بھائی کی آگی یہ تو ایمان والے ایمان والیاں رہتے ہیں ایک پتھر کا پجاری ستر سال کہتا رہا یا سنم یا سنم یا سنم ستر سال کے بعد زبان پھسل گئی اور منہ سے نکلا یا سمجھ یا سمجھ بھل سمجھ گیا چلے ارے میرے گیا تم ہیں میرے اللہ نے ارسوں سے جواب لگ گئی کیا میرے بندے میں حاضر میں حاضر میں حاضر تو فرشتے بولے یا اللہ یہ تو تم کیا کہ غلط مجھے کہہ دیا تو میرے رب نے کہا ستر سال سے انتظار کر رہا یہ ایک وقت میرا نام لے کے مجھے پکا میں نے تو اس کو بنایا پتھر میں تو سنی بنایا آج اس نے مجھے پکارا میں چھوٹے سے پکارا میں جواب دوں گا ابراہیم علیہ السلام کا مہمان ہے انہوں نے روٹی رکھی چنگے اس میں لکما تھوڑا ہو ڈالا اس میں لا نہیں پڑتا ہندو اس میں کیا پڑھوں تو نے آگے سے کر اٹھا اٹھ چھوڑ میں اللہ کے مندر کو کھانا نہیں کھلاتا وہ اٹھا دروازے تک نہیں پہنچا کہ گڑی لا کر ریباب لے کر بانگ لے کر قریب منکر تو میرا ستر سال سے محنت اور روٹی بند نہیں تجھے کس نے حق دیا تو اس کے آگے سے اسے واپس کراپس اسے سکھا یہ میرا اور کا سفار ہے تیرے پاس بھیا کا روٹی کہ یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے اب سنو اپنا حق اتنا مختصر بتاتا ہے وہ کباب کا فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے میرے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں مدد کے قابل نہیں پسپ کے قابل نہیں کے قابل نہیں رہنے کے قابل نہیں مارنے کے قابل نہیں زندگی کما رہے ہیں اور کما رہے ہیں عزت کما رہے ہیں قلت کما رہے ہیں نقصان کما رہے ہیں نفر کما رہے ہیں ایک جملہ اب آگے آنے لگا ہے والدین کے حقوق اب اس کو سننا کپل والدین احسان اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل وقل لهما لهما قولا كريما واغفر جناح من الرحمة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه فإنه كان غفورا دس جملے دس جملے دس جملے ان کے کے ماں باپ لیے ماں باپ کے لیے اپنے لیے ایک جملہ حالانکہ خود اتنا بڑا ہے کہ ساتوں سمندر سیاہی بنے تو سارے قلم سارے قلم بنے اور پوری کائنات مل کر اللہ کی ہم دوسرا لکھے تو سمندر ختم ہوں گے اللہ کی ہم دو تنا ختم نہ ہوگی ایک جملے میں اپنا حق بتا کے ختم اور اس کے بعد فرمایا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اگر وہ ہو جائیں اکیلا ہو بس ہو احد اور کلا ہما ایک ہی ادو بلا ان کے آگے تو ابھی کا محاورہ ہے ہمارا ہمارا محاورہ ہے ہر جگہ کی سمجھنے کے لیے یہ پر سارے عمل برباد ہو گئے ہیں اور تنہنا کل کریما اور کو میں تفصیل کا نہیں کرتا کو میں اپنے اسکول کالج کے دور سے ہمارا گاؤں رالی کے کنارے جب ہم آتے تھے لاہور سے چھٹیوں میں تو اور آگے میں نے آواز کم کی بالکل بول پڑا تو ہم اپنے کزن بھائی ہم چھ سات مل کر اپنے ساتھ پوری نوکروں کی فوج اور سال بزے ہم جنگل میں چلے جاتے دس دس دن جنگل میں پڑے رہتے تھے وہاں ایک دو رہنے والے تھے وہ ہمارے جانے والے تھے تو ان سے ایک دو کے ہم لے لیتے تھے ایک میں ہم ہوتے تھے ایک میں ہمارے سامان اور ملازم وغیرہ تو ہم صبح نکلتے تھے نکل کا شکار کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے سامنے اپنے پر مشکل تو انسان کے تو پر نہیں ہوتے انسان کے تو ہاتھ ہو گئے پہلے میں بتا بتاؤں تاکہ میری بات اس سے سکے اللہ تعالیٰ کہتا ماں باپ کے آگے پر مشکل پر تو میرے ہیں ہی میرے تو ماں ہیں تو پر بچانے کا پھر کیا مطلب ہے یہ بتانے کے لیے ایک حصہ کر رہا پڑھائی ہم صبح نکلتے تھے شکار کرنے تو بیچ میں کوئی کھلی جگہ آ جاتی تھی تو اس میں ہمارا چاچا سردارا تھا وہ تیسری کی آواز نکالتا تھا تو جیسے عورتیں مردوں کو پاگل بنا دیتی ہیں کیکڑیاں تیسروں کو پاگل بنا دیتی ہیں تو وہ وہ ایک گاڑی کے پیچھے بیٹھ کے تیسری کی آواز نکالتا تو نکالا کرتے تو پھر ہم اس کوئی اس میں گاؤں میں آ جاتا تو کبھی آ تو جب اس کو فائر کر کے وہ چھوڑے تو چھوٹے ایل جی کے تو جب اس کو لگ جاتے تھے تو گر پڑا تو وہ نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آج بھی ہے تو وہ یوں گر کر پر یوں کہہ جائے گردن یوں پھیل گیا اور وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا تھا اور پاؤں اس کے یوں فساد لیتا تھا اور زبان ہاتھ سے کہتا تھا اب میں دبا ہونے کے لیے تیار ہوں کہ میرے اڑنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے یہ جناب کے لفظ سے میں وہاں پہنچا تو میرا رب نہیں کہہ رہا ہے کہ ماں باپ آگے بس ایسے گر جاؤ کہ زبر بھی کرے تو ہو جاؤ اور آگے ہوا پرندے سے جدا کر دیا کہ پرندہ کیوں گرتا ہے جب وہ بے بس ہوتا ہے تم بے بس ہوتی نہیں محبت اور ماں باپ کے حق میں گرنا تو میری ماں ہے اللہ بن عمیر کے شخص نے کہا میں نے ماں کو خوراستان سے کندھوں میں بیٹھایا یہ افغانستان اور ایران کے درمیان کا شہر ہے صبح ہے خوراستان خوراستان سے کندھوں میں بیٹھایا مکے پہنچایا حج کر آیا میں نے ماں کا پتہ ادا کر دی میں نے ماں کا ادا کر دیا دونوں نے فرمایا ابھی ایک موٹ دودھ کا حق ادا نہیں ایک کی دودھ کا حق ادا نہیں ہوا مینا تمہارا اور مزدور اگر عمر سے شخص نے فرمایا ایک شخص نے حضرت کیا حضرت میں نے ماں کو حج کروایا کندھے پہ بٹھا کے چورا پیدل کروا کے حج سے فارغ کر دیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا تو فرمایا ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا جو تیری ماں کو جو اٹھا کے تھک کے لمبے سانس لیتی تھی اس میں سے پیدا سب کا ہوا پیدا ابھی ایک تھکے ہوئے لمبے سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا میرا روح وقت لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اور ان کے لیے دعا کر کہ اللہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا جیسے انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تو ان پہ رحم فرما نمبر جو رب ماں باپ کا بتا رہا ہے اپنے حقوق مختصر بتاتا ہے اور لوگوں کے حقوق کو لمبا دے جاتا ہے نہ بیوی کو تمہاری ہر بات پسند آئے گی ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنے کا نام زندگی ہے ایک دوسرے پر مسلط ہونے کا نام زندگی نہیں ہے اگر بیوی خامن پہ مسلط ہونے کی کوشش کرے گی خامن بیوی پہ مسلط ہونے کی کوشش کرے گا تو یہ گھر ٹوٹ جائے گا اور ان کی اولاد برباد ہو جائے گی ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی یہ کاروان زندگی کا پیٹرول ہے اور کاروان زندگی کے لیے یہی روشنی ہے یہی اس کا نہیں کرنا ہے یہ نہ ہوا تو زندگی کی گاڑی رک جائے گی پورے لکھوں کے گھر پھوٹ گئے برباد ہو گئے یہ نہ برداشت اس میں اچھی جی نہ ہو سکے نہ یہ چھوٹا نہ وہ چھوٹی گھر ٹوٹ گیا سہنا پڑے گا بلا مردوں سے کو مارا کرا رہا لیکن اسے اچھا سے اگر تمہیں کچھ چیزیں اچھی نہ لگیں تو صبر کرنا کہ رب تمہارا اس میں بڑی خیر ڈال دے گا خیر ڈال دے گا پھر عورت اگر بہت بچے ہوئے ہمیں آزادی نے تمہیں مرد عورت بنایا ہماری شادی کی اور عورت کو ایسا بنایا ہے اور اس سے یہ کہا ہے کہ جب خامن گھر سے باہر تھکا ہوا اندر آئے تو اس کی ساری تھکن تیرے رویے سے دور ہو جائے خوبصورت بس باہر آ کے باہر ٹریٹمنٹ چڑھا اندر لے کر آئے اور باہر کا غصہ اندر اتارے زندگی کا بات آ چلو اپنے گھر کی چھتی ہوئی اپنے دکھڑے رس کو بتایا تو دس کو ہوگا حکم ٹوٹ گیا واپس نہ ان میں دیا اگرچہ ہم اس سطح کے نہیں ہیں لیکن ہمارے سامنے روشنی جو ہے ان کے کھانے بیٹھے ان کر رہا سفر بچہ بیمار جس دن ان کے واپس آنے کی اطلاع ملی بچہ ہو گیا شام کے قریب وہ پہنچ کر بچہ ہو گیا تو انہوں نے بچے کو کمرے میں بتا کر جب وہ پہنچے تو فرمانے بچے کا کیا ہزار ہزار ہدا کا مطلب سو گیا انہوں نے سمجھا سو گیا ہے اور انہوں نے کہا اشارت کے ادب نیند سو گیا ہے جو انہوں نے سمجھا وہ بہت تھا انہوں نے کہا وہ تھا تو جھوٹ نہیں ہے کہا جاتا وہ سمجھے کچھ ہو گیا انہوں نے کہا ادب ہی سو گیا تو وہ نئے ہو گئے تو بھی کھانا کھلایا آپ ان کو آرام کروایا صبح اٹھ گئی تو پڑوسن نے مجھے امانت دی تھی اب وہ واپس رہی تو میرے جو کا واپس نہیں اللہ کے بندے کیسے کرو کی بچی مانند واپس کی جاتی ہے ہوں آپ کا بیٹا امانت تھا اللہ نے واپس لے لیا اس کا انتظام تم مجھے رات کو واپس بتایا کہ اس لیے کہ آپ سفر سے تھکے ہوئے آئے تھے تو کہیں آپ کو مزید نہ تکلیف نہ دوں اس لیے میں نے بتایا کہ عورت کا مقام ہے وہ مرد کا مقام ہے دنیا میں سب سے زیادہ وزن اٹھانے والے اللہ کی نبی سب سے زیادہ بوجھ اللہ کے نبی ہوتا ہے کہ آنے والی ساری انسانیت اپنے گھر میں تو آپ کو کتنا ہم افسر نہ جو ہی آپ گھر میں داخل ہوتے تھے آپ اور ہوتے تھے جب باہر نکلتے تھے آپ اور ہوتے تھے میں دو حدیث سے سنا تھا ایک صحابی سے دوسرے پوچھ رہے ہیں کئی رسول اللہ اللہ کے نبی ایسے تھے تو انہوں نے دیکھا مسجد نہیں تو کہتے ہیں تو بہت ہم یقیناً مسجد میں ہیں جب آپ لوگ اپنے اپنے کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی سوچ ایک دم اور ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ خراب کا جب اپنے آفس میں بیٹھو کون طرح کی سوچ ہوتی ہے جب وہ جب وہ کسی اور جب آپ کو اور طرح کی سوچ سکتی ہے جب میں کسی سے کہتے ہیں اور طرح کی سوچ سکتی ہے تو اب یہی سوال ایک آدمی حضرت معاشرہ کرتے کئی اللہ کے ہے کیسے تو کیوں ہی آپ گھر کی چار دیواری میں آتے تھے تو آپ کیسے بدل گئے گھر سے باہر کیسے ہیں ہم ہی گھر میں داخل ہوئے تو آپ کہتے ہیں تو ہم آشا ہیں کہاں صحابن سام اللہ کے نبی بہت ہنسنے والے بہت مسکرانے والے یا نفس ضرور یا اہل ضرور گھر میں جھاڑو دیتے تھے گھر کا کام خود کرتے تھے حضرت آشا کو آٹا گھونتنا نہیں آتا تھا چھوٹی عمر کی ہمارے نبی آٹا گھونس کے خود اپنا عائشہ کو دیا کرتے تھے اپنے کپڑے خود دھو لیتے تھے اپنے کپڑے پھٹ گیا خود سی لیتے تھے جوتا سے پھٹ گیا خود سی لیتے تھے گھر میں آپ اور ہیں بال آپ اور ہیں گھر میں آپ کے کامل ہونے کی حیثیت غالب ہے اور باہر آپ کو نبی ہونا کی حیثیت غالب ہے آپ گھر میں آ کر مسکراتے ہیں اپنے تین بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں سب حضرت فاطمہ کے گھر جاتے ہیں کہتے ہیں این البکا این البکا وہ شراب کے بچے کی گھر ہیں وہ شراب کے بچے کی گھر ہیں بس فاطمہ تک یا رسول اللہ بھیج دوں بھیج دوں تو ان کو جلدی سے تیار کرا کر بھیج وہ بھاگے بھاگے آتے تو اللہ تعالیٰ کی آپ بچوں کے سامنے یعنی ہاتھ زمین کی اور گھٹنے بھی زمین کی بن جاتے ہیں کہتے آؤ ہاں بچوں میری کمر پہ چڑھ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ تو اپنے نوازوں کو کمر پہ چڑھا کر تم کے سن سین بہ بدن رو نو آ جا والا في والا عصا جب يبعثك ربك مقاما محمودا مقام محمود کو سر کرنے والا اس کو زینت بخشنے والا جنت کے شادی کرتا ری جبا ایون چند یو منگا جن سے نگا سرشم کی شردا رسونوں کے سردا سرناس کے سدا کچھ کے ہگوا کا ہندا پڑا گیا آدم ہؤ کا مہار ہزار ہزار ہے کہ میرے آخری نبی پر ایک ضرور پڑ رہی ہے مہار معنی میں دس ہزار سال باقی ہیں دنیا میں دنیا میں دنیا میں لیکن کب آئے کب آئے کب آئے ابو فرارا نبی سجا رسول اللہ بتاؤ بج بت لکن نبولا آپ نبی کب بنے جواب ہے چالیس سال کے اندر اور کتابی جواب ہے چالیس سال چھ مہینے دس دن کے اندر تیس کے دن اکیس رمضان مبارک لیکن میرے نبی نے فرمایا ابو فرارا ابھی آدم کی مٹی کچھی نہیں ہوئی تھی اور میرا رب نے نبی بنا کے اس لیے مجھے مقام خواہ ایک پل میں آسمان ساتوں پہ کرتے ہوئے ایک آئے کو ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں سکھا نند لگی اکثر آپ کے ہی لئی لگی میرے مست دل خوام میرے مست دل افسا آپ ہے وہ لال جو اپنے بندے کو لے گیا لے گیا اس کے لیے جو اثرا کا لفظ ہے اگر اثرا آئے آپ کے حق کی بھی بارنی ہونی چاہیے سبحان اللہ بھی اثر آپ کا وہ ہونا چاہیے اور اگر با ہو تو اثرا کا الگ نہیں ہونا چاہیے سبحان اندازی اثرات پیاز ہوئے ہوگی لیکن اگر الگ کا آنے جانے سے پاک ہے سمان و مکان سے پاک ہے تعبیر ہے عزت کی احترام کی سارے سمان و مکان طے ہو گئے عرض تک برباد ہو گئی سارے لوگ کے گھر سے ہٹ گئے اور اللہ حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے السلام علیکم جواب آ رہا السلام علیکم نبی رحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو سلام نہیں کرتا ہے پشت فاتحہ سن کائنات کا خلاصہ آدم کی نسل کا خلاصہ عرب عرب کی نسل کا خلاصہ مدر مدر کی نسل کا خلاصہ قریش قریش کی نسل کا خلاصہ حاکم حاکم کی نسل کا خلاصہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن حاکم بن عبد المناف بن حسين بن قلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن خالد بن فهد بن مالك النظر بالتهامة بالمسلمة بالمدركة بالإلياء بالقدر بالمتاع بالمعاد بالعدنان بالغلط بالهملقة بالسلامان بالعود بالبوت بالموال بالجبي بالعظام بالبعث بالحذاء بالبصر من يتلاعب من بعض God than not. بن عاصم بن عيسى بن عبقة بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن يسري بن يحسن بن يحسن بن إرعوى بن عيني بن سيشان بن عيسى بن أقنار بن إيهام بن مقصد بن معبد بن طارق بن سمي بن بدر بن عبر بن حرام بن حيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابر بن ناهور بن سلوك بن زهور بن فقر بن عابر بن أخشاط بن كام بن نوح بن جعفر بن مسعود بن إدريس بن جلد بن شیخ اور کسی کمر میں چڑھ جاؤ کمر میں چڑھ کے کمرے میں چکر لگ رہا اور سب اوپر جا کے پوچھ رہے تمہاری سواری کیسی ہے تمہاری سواری کیسی ہے سواری کیسی سردار بچوں کو اٹھانا ہے سمجھتے تھے چومنا حیب سمجھتے تھے اللہ کے نے حسن حسین کو جہاں اٹھایا جہاں اٹھانا تو کوئی ایک معقول چیز نظر آتی ہے یہاں نہیں اٹھایا یہاں بٹھایا حسن کو جہاں حسین کو جہاں اور یہاں بٹھا کے باہر اٹھایا با ہر جان اور موت کے سردار کی کیا بندوکھا ان کو بڑھ جاؤ یہ آپ اتنے پیارے لگتے ہیں وہاں پہ پایا کرتے ہیں اور سر میں نے اللہ کے ان سے پیار کرتا ہے صرف اور یہ بتاؤں جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا میری آنکھوں کی چھٹکتے ہے یہ میری کہنیاں ہیں جو میرا سایہ ہے آخری دن آخری دن بارہ سات جون چھ سو تینتیس عیسوی گیارہ ڈگری کی دوپہر پتا بیٹیوں کو بلا کے ملاقات کی روانہ کرتے ہیں بیٹی کو بلا کے ملاقات کی روانہ کرتے علی کو بلا کے ملاقات کی روانہ کرتے ہیں سب سے آپ نے حسن حسین کو بلایا اور ان کو دم دونوں ہاتھوں میں دے دیا اور ان کے سر دنوں میں مسلسل ہو ہیں مسلسل ہو رہے کہ آگے نظر آنے والا ایک شہر سے تھوڑا بڑا ایک کا سر ویسے ہی میرے دل آپ گھر میں یہ کھانے کر کی زندگی گزار ہم عائشہ سے بہت کرنا آیا عائشہ نے نہیں آپ نے آشا ایسا دوڑ لگاؤ لوگ اور پھر مولانا صاحب اچھا میرے ساتھ نوٹ لگاؤ لگاؤں تو جہاں آپ کے سفر سے واپسی کی تو آپ نے سب سے آپ آگے چلے جاؤ کاپڑا صحابہ وہ اتنا چلے گئے کہ نظروں سے ہو ہو گئے تو میں بھی کاٹ لگا رہا ہوں دو میں جب ہمارے میں لیکن پیچھے پھر کئی سال گزر گئے تو ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی تو آپ نے سارے صحابہ سے فرمایا بھائی تم ذرا تیز ہو جاؤ آگے چلے جاؤ تو وہ سب آگے چلے گئے تو پھر آپ نے کہا آشا تو لگاؤ لگاؤ تو آشا فرمایا لیکن ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تو پیچھے جب دوڑ لگی تو اللہ کہ بھی آگے نکل گیا نہ پیچھے نکل گئے تو آپ نے کہا آشا آ جاتا ہوگا اس دن تم جیت گئی آج میں میرے نبی کی زندگی ہے میرے نبی نے کبھی دین کو پانا نہیں کیا کبھی کم تو نہیں کیا بلکہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہودی سے مسلمان ہوں تو اور کیا مرد کی رہتے نکل جاتا ہے تو وہ گھر میں تشریف لائے ان کے بارے میں تو رو رہی تو آپ نے پوچھا سکیا تم کون رو رہے تو مجھے آج میری ساتھ سنیں یعنی سوپنا نے کہا تم تو یہودی کی بیٹی ادھر یہودی گئی یعنی ایمان یہودی کے رفا ہو جاؤ آپ نے کہا نہیں تو موسا کی بیٹی تو ہرون کی بیٹی تو ان سے کہتی میں یہودی کی بیٹی نہیں ہوں میں موسا کی بیٹی ہوں میں ہرون کی بیٹی ہوں جب ان کے ماں باپ حضرت ستیہ کے ماں باپ کا سلسلہ حضرت اگر حضرت ہر سے جا کے ملتا تھا تو آپ نے کتنی دل کی کر ہمارے گھروں سر ہر ہارون سے جا کے ملتا تھا تو آپ نے کتنی دل جوڑی کر ہمارے گھروں کی زندگی ٹوٹنی پڑی لیکن ایک آدمی سارا ساتھ جانوروں کو پڑھایا کچھ صحیح کے بعد میں گھر جا کے روٹی کر تو انسانیت کو بڑی سکھا ہے ذرا یونیورسٹی سگر تو نہیں پتہ ہی آج میں کھانا دو سال کے بعد آیا دو سال کے بعد میرے ایک سوا ڈیڑھ گھنٹے کی بات مجھے پتا ہے میں آپ بچوں دیکھ بچے بہت خوش ہو رہا ہوں کہ میں یہاں انیس سو اسی میں آیا تھا جب میں ساتھ لگا رہا تھا تو یہ جامع مسجد میں ہماری جماعت پڑی ہوئی تھی تو تیس بچے بھی میری بات نہیں سن رہے تھے آج سارے یونیورسٹی جمع آپ کا بڑا ہے لیکن بڑا بڑا ہوا ہے بچے بچوں سے بھرا ہوا ہے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی میں شوق کے ساتھ دیکھتا ہوں اور خوش ہوں خوش ہوں ان شاء اللہ ایک وقت کو وقت دور نہیں ہے مجھے بتاتا اندھیرا چودہ سدی پہلے ارب کے سرزمین میں تھا میرے رب نے ہدایت کا سورج گنی سے چڑھایا چٹکایا ہدایت کا چاند گنی سے چمکا گنی سے روشنی پہلی ساری دنیا میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جامع کی ہے ان شاء اللہ صبح بھی نہیں سے ہوگی صبح بھی نہیں سے ہوگی میرے عزیزو محنت نہیں ہے اس لیے صفات نہیں ہے محنت روز صفات تو ہے صفات تو ہیں محنت تو نہیں ہے میرا کزن تھا کب تک میں زندگی مجھے اس میں کم تک میں کو میں اس کی گاڑی میں بڑھتا وہ بڑھ رہا مجھے کہنا جاتا ہے اس میں میں آج دن تک نکلے حکومت کر کے تو آدمی نہیں شرم آئی تو میرے آنسو نہیں پڑے جب میں سمجھتا تھا کہ شخص میں خیر نام کی شے کو میں کبھی نکلے حکومت کر کے تو آدمی نہیں شرم تعداد بہت زیادہ ہے محنت کو نہیں ماں باپ کو نہیں کرتے ٹیچر کو نہیں کرتے ادارے کو نہیں کرتے ماحول کو نہیں کرتا تو گندی جھاڑیوں کو بنائی ہیں ہے گندی جھاڑیوں کو بنائی ہیں ہے وہ جو بڑا کام ایک ہر طرح تو جھاڑیاں ہو گئی ایک سپرے کرو تو جھاڑیاں ہو گئی ہمارا بستی نے ہمیں مدد کیا ہے ماں باپ کا مقام جب جانتے ہی نہیں ہے تو قدر کر کے بعد میں ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا تاکہ میرا والا اس کا مسئلہ چل رہا ہے ایک جگہ شادی کرنا چاہتا میں بیٹا کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں باپ کو بولنے لگا سا اس کا بیٹا ایسا کر رہا تھا سب سب سب سب کہ میں اس بندے کو جانتا نہیں اور مجھے اس کے ہونے پر کہاں آ رہا ہے کہ اس کا سبب بیٹھا یا سیکھوں بیٹھا ہوا ہے تو میں نے اس سے پوچھا آپ نے اسے کہاں پڑھا ہے اگر یہ لاہور ہے میں بن سکوں تو اس کے بعد اور اس کے بعد آسٹریلیا گھر دیا تو میں نے کہا کہ شیخ صاحب اس بچار کو کیوں کر دیا آپ کون ہیں پہلا خصوص تو آپ کا ہے اسے خبر ہی نہیں کہ بات ہوتا تو کسی کا خبر وہاں کون ہے جنہیں خبر تھی وہ خبر دے کر گئے میرے نبی بڑھ کے کائنات نے فرمایا جب آپ حج کا سفر کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اب ہمارا کرے اب ہوگا کہ پہاڑوں میں میرے نبی کی والدہ والدہ کی خبر ہے دو ہزار میں نے زیادہ کی ہوئی ہے میری زندگی کا سب سے قیمتی سفر میں سمجھتا ہوں وہ ہے جو میں اس خبر پر پہنچا اس جگہ پر پہنچا ستاون سال کے بعد میرے نبی وہاں سے گزرے حج کا قافلہ ہے وہاں سے گزرے اور آپ نے راہوں سے راستے سے اپنی موڑ دیا جدھر ماں کی قبر تھی ادھر پر کر دیا سات ستر ہزار کا حاجیوں کا ساتھ ہے اپریل کا مہینہ ہے سر ننگا ہے ہے شدید روپ ہے آپ ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے اور جو گھٹنے اٹھائے اور گھٹنوں کے ہاتھ رکھ کے دونوں اور منسلک دیتے گھٹنوں میں جیسے چھوٹے بچے گھٹنوں میں سر دے کے روتے ہیں ایسے میرے رنگ کی بچیوں کو رونے کی آواز آ رہی ہے اور آپ ہل ہل کے رو رہے تھے اور آپ وہاں سے دس میل دور تھا جہاں میں ساتھ لینے ٹھہرنا تھا آج تک میں رات اپنی ماں کے پاس گزر ہوں تو سو روپئے نہیں کہہ رہا میں تو اس جگہ کا جی رہا ہوں وہاں تو ستر آدمی نہیں کہہ ستر ہزار کا ٹکٹ کرو اور پھر آپ نے کا اظہار کیا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا تو میں عشا کی عشا کی فرض نماز کے مسلے پہ کھڑا ہوں میں سورج پاٹ میں شروع کر چکے تھا اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی وہاں تو میں ماں کے لیے نماز توڑ کر گئے مجھے درد ہوں گا اما جی میں ہار کروں یہ زندگی ہم نے سیکھی نہیں بیوی سے کیسے سلوک کرنا ہے نہیں سیکھی بیوی نے سے کیسے سلوک کرنا ہے نہیں سیکھا تو اس لیے ہماری زندگی تباہی اور بربادی کا شکار ہے ظلم و سکم جھوٹ اس کے اندر یہ تین چیزیں تباہی کا سامان ہے اگر سچائی دیانت یہ تین چیزیں عزت اور کامیابی کا سب و سامان ہے پہلی دن ہے دوسری دن تباہی جو پہلی دن ہے اور دوسری دن عزت اور کامیابی کی نظر کا سب و سامان ہے بازار کا تاجر جب سچ بولے اس سے ماں باپ کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے ماں باپ کام کرتے ہیں بھائی سال کے بچوں کو تو چھوٹ بیٹھ دیتے تو چلو روپے ہوگئے مان لیسے دے بھی انسان کا خرچہ ماں وہ دینا چاہتا ہے اور اس سے تربیت لینا چاہتا ہے اور ماں باپ کو ٹائم دینا ہوگا اولاد کے سے اور نہ پیدا ہو کون گئے سننے پڑیں گے ساری کرنے گئی نہ باپ ٹائم دے رہا ہے نہ ماں ٹائم دے ٹائم گھر میں بچے کرتے ہیں روٹی کا نکال تو ٹی وی دیکھ لیا کوئی دیکھ لیا پانی سو گی باغی سو گئے بچے بھی سو گئے میرے نبی نے گھر سے تربیت شروع کروائی اور اپنے بچوں کو تربیت دینا ان کے اندر سچائی بھرنا ماں باپ پیچھا ان کے ذمہ میں یہ محنت ہوگی تو انشاءاللہ شاء اللہ جب کو مشکل پھر چمن میں تو بڑا قانون ہم سو بس اپنا جوان سو بس کیا نہیں کرے جھوٹ نہیں بولے نواز نہیں بڑھے اپنی نظر کی حفاظت اپنی نظر کے کٹے پڑتے ہو اپنی نظر کو پہلا لگاؤ کسی غیر کی طرف تمہاری نظر نہ ہو تمہاری نظر میں غیر نہ ہو میں نے نظر کی تحادی سے بڑا عمل کوئی نہیں دیکھا جو دل کی دنیا کو برباد کرتا ہو اور میں نے زبان کی خرابی سے بڑا عمل کو بھی دیکھا جو دین کو برباد کرتا ہو جس کی نظر خراب ہو جائے اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے اور جس کی زبان خراب ہو جائے اس کا دین بگڑ جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے جس کی نظر ہریا والی ہو اس کے دل پر لاکھوں سے ہم کا آگاہ ہوں اس کے اندر سوراخ نہیں کر سکتے اس کی معقول جو ہو ساری دنیا میں شیطان بن کر اس کے دین کو بگاڑ نہیں سکتے ایک زبان پہ تارا لگا لو ہنسی مزاق کوئی مانا نہیں ہے بدتمیزی نہیں مانا ہے جن آزاد